ابن اجلان نے کہا مجھے صیفی نے ابو صاحب سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے ان یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جنوں کی کچھ نفری رہتی ہے جو مسلمان ہو گئے ہیں جو شخص ان پرانے رہائشوں میں سے کسی کو دیکھے تو تین دن تک اسے جانے کو کہتا رہے اس کے بعد اگر وہ اس کے سامنے نمودار ہو تو اسے قتل کر دے کیونکہ وہ شیطان یعنی ایمان نہ لانے والا جن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکتالیس